واجب تقریب حضرات علماء کرام بزرگوں بھائی دوستوں آگے ہو ہمارا اس وقت یہاں جمع ہونا اور اس سے پہلے بہت سارے اجلاس ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی ابھی ہو رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت جو مسئلہ اٹھتا ہوا ہے اور اسی مسئلے کے تحت جگہ جگہ پر جلسے سے منعقد کیے جا رہے ہیں لیکن ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ان مسائل کے اٹھنے سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسلام کا ایک مسئلہ ہے اسلام خطرے میں نہیں ہے بہت کی زبان سے ہم نے سنا اسلام خطرے میں ہے اسلام خطرے میں نہیں ہے تم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہو آزادی کے ساتھ مسجد میں تم اپنی اذانیں دے رہے ہو آزادی کے ساتھ مسجد میں تمہارے نکاح اپنی جگہ پر ہو رہے ہیں ہاں یہ ایک مسئلہ اس وقت اٹھا ہوا ہے لیکن ان مسائل کا حل بھی اللہ ہی فرمائیں گے یہ ضرور ہے کہ ہمیں دنیا کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے سیاسی نشیب و فراز اس کے داؤ پیز سے ہمیں ضرور واقف رہنا چاہیے ہاتھ پر ہاتھ در کر بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے انسان کی اپنی کاوشیں کوششیں محنتیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اب تعلی شانہ کی طرف سے آپ کے لیے براد بھیجا گیا اور اس کے چلنے کا طریق جو روایتوں میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں ایک قدم ہوتا تھا اور وہ جب بلندی پر چڑھتا تھا تو پچھلے پاؤں اونچے ہو جاتے تھے اور وہ جب نیچے اترتا تھا پہاڑ سے تو اگلے پاؤں اونچے ہو جاتے تھے تاکہ حضرت کا بیلنس رہے اس لیے کہ اس طرح جانور ہوگا اور بیلنس نہ ہو تو سوار گر جائے گا تو جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں تک ایک قدم ہوتا تھا اور پھر پیت المقدس سے آسمان بالا پر آپ کا جانا جس شکل میں بھی ہوا دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یا سیری جو بھی شکل بنی بہرحال معراج کا سفر وہ سفر ہے کہ جس سفر میں اللہ کی طرف سے وہ عنایتیں وہ اٹائیں وہ بخشیں آپ کے لیے وہ سواری کیا آپ ایک رات میں بیت المقدس تک اور ساتوں آسمان تک جا کر کے واپس آ گئے لیکن یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے سفر کر رہا ہے تو صدیق اکبر کے گھر ٹھیک دوپہر کے موقع پر پہنچے اور ابو بکر سے برمایا کہ اپنے گھر پہ جو ہو ان کو نکال دو مجھے راس کی بات کرنا ہے فرما اللہ کے حبیب ہمارے گھر میں کوئی نہیں سوائے میری دو بیٹیوں کے عائشہ ہے اور اسما ہے بس یہ دو بیٹیاں میری ہیں فرمایا ٹھیک ہے مجھے اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی تو سدھی کے اکبر نے فرمایا صحبت یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا فرمایا نام صحبت جی ہاں آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسی دن کے لیے دو اتنیاں خرید کر رکھی ہے ایک میرے لیے ایک آپ کے لیے حضرت نے آدمی متعین کر لیا جو راستہ بتانے والا ہوگا وقت متعین کر لیا کہ ہم نے فلاں وقت نکلنا ہے اور پھر حضرت جا کر کے گارے سور میں تین دن تک چھپ رہے ہیں جو حجا جی کے رام جو معتمرین عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں انہوں نے گارے سور کو دیکھا ہوگا مقت المکرمہ میں اس گار میں حضرت تین دن چھپے اور تیسری رات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ راشنی میں روانہ ہوئے اور راستہ بتانے والے نے آپ کو اس راستے سے لے گیا کہ جو راستہ عام معلوم اور مشہور راستہ نہیں تھا غیر معلوم غیر مشہور راستہ تھا اس راستے سے وہ راستہ بتانے والا لے گیا یہاں تک کہ آج ایک ہفتے کا سفر کر کے مدینت المنورہ پہنچ گئے جو نبی معراج میں جس کے لیے براق بھیجا گیا اور جس کو آنند فانند سفر کرایا گیا وہی نبی ہجرت جب کر رہا ہے تو گار میں بھی چھپنا پڑ رہا ہے اور باقاعدہ ہفتے کا سفر کرنا پڑ رہا ہے اور اونتنیاں خریدنی پڑ رہی ہے آخر ایسا کیوں ہے بزرگوں نے لکھا ہے یا نے لکھا ہے کہ معراج کا سفر اللہ کی طرف سے مہمانی کا سفر تھا اس میں آپ کے لیے آسمانی جانور کو پیش کیا گیا اور ہجرت کا سفر اشاعت دین اور تبلیغ دین کا سفر تھا پیغمبر کو ہجرت میں مسائل ڈال کر یہ بتایا گیا فرمایا وہ دین آباد نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم مصیبت کو نہ جھیل لو پریشانیوں کا سامنا نہ کرو وہاں تک وہ دین آباد نہیں ہو سکتا ہے ورنہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے موقع پر بھی تو براق بھیجا جا سکتا تھا آپ اس براق پر جا سکتے تھے اللہ آپ کے لیے بھیج دیتا لیکن ایسا نہیں فرمایا اس لیے بتایا کہ دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے اشاعت دین کے لیے اپنے دین کے تحفظ کے لیے کاوشوں کی کوششوں کی ضرورت رہتی ہے اس کے بغیر دین آباد نہیں ہو سکتا ہے ہماری یہ کاوش ہے یہ کوشش ہے یہ جلسے کی شکل میں یا فارم بھرنے کی شکل میں صرف اس لیے ہے کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے ہمیں اپنے قرآن سے محبت ہے ہمیں اپنے پیغمبر سے محبت ہے ہماری شریعت کے بنائے ہوئے اصول سے ہمیں محبت ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ اصول محفوظ رہے اور ہم اس پر چلتے رہے ہمارا قرآن محفوظ ہماری شریعت محفوظ رہے ہمارا دین محفوظ رہے اللہ سے محبت کے خاطر نبی سے محبت کے خاطر قرآن سے محبت کے خاطر شریعت سے محبت کے خاطر ہم نے یہ جلسہ بھی رکھا اور اس کے ساتھ فارم بھر کر کے دستخط کر کے ہم بھیج بھی رہے ہیں وہ گرگت وہ گرگت جس کو پوکھیرا کہا جاتا ہے جس کو ہردا کہا جاتا ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی نمرود نے تو یہ گرگت وہاں پہنچا اور اس پر پھوک مارنے لگا اس کی پھوک سے وہ آگ بھڑکنے والی نہیں تھی لیکن اس نے شرارت کی نبی نے فرمایا اس کو مارنا تمہارے لیے جائز ہوا اور اسرائیلی روایت میں یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک کبوتر چند قطرے پانی کے لے کر کے چلا کسی نے پوچھا اس پانی کو کیا کرے گا کہا ابراہیم کے لیے جو نمرود نے آگ لگائی ہے ہم اس پر اس پانی کو ڈال کر بجھانے کی کوشش کریں گے کہاں تیرے دو قطرے سے پانی بجھ سکتا ہے کہا میں بھی جانتا ہوں میرے دو قطرے سے اتنی بڑی آگ نہیں بجھ سکتی لیکن میں قیامت کے دن ابراہیم کی محبت کرنے والوں میں میرا بھی نام لکھا جائے گا ہم صرف فارم اس لیے بھر رہے ہیں ہم دستخطیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن تحفظ شریعت تحفظ دین تحفظ قرآن اور اللہ کی محبت اور نبی کی محبت کے لیے جب نام بولا جائے تو اس موقع پر ہمارا بھی نام آ جائے کہ ہاں تم نے بھی قرآن کی محبت میں شریعت کی محبت میں دین کی محبت میں تم نے یہ کام کیا تھا لیکن افسوس کہ اس وقت بھی امت مسلمہ اس کام میں ٹھنڈی پڑی ہوئی جو فارم بھرنے چاہیے وہ نہیں بھرے جا رہے جو فارم بھرنے چاہیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جتنے احباب یہاں تشریف لائیں ہمیں اپنی میجورٹی ثابت کرنا ہے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سب کے سب مسلمان اپنے قوانین میں کسی قسم کا تغیر نہیں پسند کرتے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے دو اور ہمارے ان قوانین کی بنیاد پر کسی قوم کو نقصان نہیں ہے آپ بتا دیجئے ہمارے ان قوانین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ قوانین جو ہیں ہمارے آئینی مسائل ہمارے پرسنلی مسائل ہمارے اسلامک لا مثلا ہمارے چار بیویوں سے نکاح کا مسئلہ ہمارے تین طلاق کا مسئلہ ہمارے خلا کا مسئلہ یا حلالے کا مسئلہ یا میراث کا مسئلہ یہ ہماری شریعت کے جو آئینی اور پرسنلی مسائل ہیں ہمارے ان مسائل سے دوسری قوم پر کیا اثر پڑ رہا ہے کسی مذہب کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے نہ ہندو مذہب کو تکلیف تکلیف ہے نہ سکھ مذہب کو تکلیف ہے نہ بدھسٹ مذہب کو تکلیف ہے نہ کسی اور مذہب کو تکلیف ہے تو پھر ہمارے قوانین سے کسی کو تکلیف نہیں ہے تو پھر ہمارے قوانین کو بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی یہ ہمارے اپنے اندرونی مسائل ہیں یہ ہمارے اندرونی قوانین ہیں ہم حکومت وقت سے ادب کے ساتھ یہ گزارش کریں گے کہ یہ ہمارے مسائل ہمارے اندر رہنے دو ان مسائل کا حل ہم کریں گے ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ تین طلاق شریعت نے اجازت دی ہے لیکن تین طلاق کو شریعت نے پسند نہیں کیا تین طلاق کی اجازت ضرور دی لیکن تین طلاق کو شریعت نے پسند نہیں کیا قرآن کریم میں جب طلاق کا مسئلہ اللہ ذکر کر رہا ہے اب طلاق کو رہتا ہے انصاف بے معروف ہوں اور تفریحوں بے احسان فرمایا طلاق دو ہے یا تو ایک طلاق کے رجئی دو دیکھو طلاق دینے کا طریقہ ایک بات بہت پشاست کے ساتھ اور بہت کھل کے آپ کو بھی عرض کر دوں ایک بات سمجھ لیں دیکھیں طلاق کھیل نہیں ہے مسلم جوانوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں طلاق کھیل نہیں ہے کیا آپ معمولی معمولی مسائل کے اندر طلاق کے جملے بولتے رہے میں نے ابھی دو جگہوں پر کہا پھر میں اس بات کو دوہرا رہا ہوں آپ نے طلاق دے دی کسی کی بیٹی کو میرے بھائیوں اس کے باپ کو پوچھئے کہ تجھ پر کیا گزر رہی ہے اس کی ماں سے پوچھئے تجھ پر کیا گزر رہی ہے اس کی نیند حرام ہو چکی ہے وہ باپ یہ سوچتا ہے میری بیٹی کو طلاق ہو گئی اگر دوسرا گھرانہ نہیں ملا تو میری بیٹی کا ہوگا کیا اور میں ابھی زندہ ہوں تو میری بیٹی کی کفالت کروں گا کل کو میں مر گیا تو میری بیٹی نہ اپنے بھائی کے ساتھ رہ سکتی ہے نہ اپنی بھاوج اور بھابھی کے ساتھ رہ سکتی ہے میری بیٹی کی زندگی کیسے گزرے گی اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو وہ بیٹی کبھی فقیرانہ زندگی پر آ کر گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے طلاق کھیل نہیں ہے اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرو دوسروں کو دہائی دینے کے بجائے اپنے معاشرے کی اصلاح کرو ہم خود اپنی اصلاح کرنے والے بنے طلاق کو کھیل نہ بناؤ یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے یہ بہت ضرورت کے بعد کا مسئلہ ہے شریعت نے تو قرآن میں یہ کہا کہ جب میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کے موقع پر حکم بن نہ و میں بن لیا مرد کی طرف سے کچھ لوگ بیٹھے عورت کی طرف سے کچھ لوگ بیٹھے اور آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا سولوشن لائے اس مسئلے کا حل لائے کسی طرح دونوں کو ملانے کی کوشش کرے دونوں کو جوڑنے کی کوشش کرے طلاق کے مسائل کو کھڑے نہ کرے شوہر کو چاہیے کہ جھکنے کی کوشش کرے شوہر کے ماں باپ کو چاہیے جھکنے کی کوشش کرے بیوی کو چاہیے جھکنے کی کوشش کرے بیوی کے ماں باپ کو چاہیے جھکنے کی کوشش کرے اکرفو اور شان نہ بتائے ناک کو اونچی رکھنے کا مسئلہ نہ بنائے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرے اور حکم کو چاہیے فیصلہ کرنے والوں کو چاہیے جانبین سے جو بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو چاہیے کہ دیکھو دونوں میں صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے جھوٹ بول لینا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنو اور دل کے اوپر نقش کر لو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حدیث کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں حضرت فرماتے حدیث کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ توڑ کرانے والے سچ کے مقابلے میں صلح کرانے والا جھوٹ افضل ہے توڑ کرانے والے سچ کے مقابلے میں جس سچ سے توڑ ہوتا ہو امت ٹوٹتی ہو معاشرہ ٹوٹتا ہو میاں بیوی ٹوٹتے ہو بھائی بھائی ٹوٹ رہے ہو اور بہن بھائی ٹوٹ رہے ہو ماں باپ اولاد سے کت رہی ہو اولاد ماں باپ سے کت رہی ہو ایسے سچ کے مقابلے میں جھوٹ بول کر صلح کرا دو یہ جھوٹ افضل ہوگا اللہ شان ہو قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا خیرفی من نجوا الا من امر صدا او معروف او اصلاح بین فرمایا تمہاری نجی مجلسوں میں تمہاری پرائیویٹ مجلسوں میں تمہاری خلوتوں کی مجلسوں میں تمہارے اندر کے مسائل میں کوئی خیر نہیں ہوا کرتی ہے عمومی طور پر تمہاری جو مجلسیں ہوتی ہے گیبتوں والی برائیوں والی لانتان والی ملامتوں والی کسی کے خلاف پلانوں والی لا خیر خیرفی قطیر نجوا نجواہم مگر تین مجلسیں اللہ کے کہتا ہے بہت بہتر ہے اللہ من امر اب صداقتی مگر وہ مجلس بہترین ہے جس میں امت کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب دی جائے امت کے لیے خرچ کی ترغیب صدقے کی ترغیب یتامہ اور مساکین کو دینے کی ترغیب بیواؤں کے تعاون کی ترکیب میں نے ابھی جگہ جگہ ایک بات پیش کی کتنی اچھی بات ہوتی کہ ہمارے ہر بستی والے ہر محلے والے ہر گاؤں والے اگر یہ سسٹم کھڑی کر دیں کہ ہم ماہانہ تین سو روپے نکالیں گے زیادہ نہیں تین سو روپے نکالیں گے اور ایک کمیٹی بنائیں گے اور اس کمیٹی ہمارے گاؤں کے افراد کی ہوگی اور ہم ان کے پاس تین سو روپے جمع کرائیں گے یہ جو جمع ہوگا ہمارے گاؤں کی بیواؤں کا تعاون کریں گے ہمارے گاؤں کے یتاما کا تعاون کریں گے ہمارے گاؤں کے مساکین کا تعاون کریں گے جو بیچارے اسکول میں جانا چاہتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں جو مدرسے میں جانا چاہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ان کے پاس ہم ان کے لیے خرچ کریں گے ہم ان کی مدد کریں گے اگر یہ سسٹم ہر بستی کے اندر کھڑا کر دیا جائے خدا کے خدا پاک کی قسم میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں ہمارے گاؤں میں کوئی بھیک مانگنے والا مسلمان نہیں ملے گا کوئی اس طرح کا فرد نہیں مل سکتا ہے لیکن افسوس سد افسوس بہت رونے کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بہت روتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ جن کے اوپر زکات کی رقمیں بھیجی جاتی ہے وہ خود ہیلا کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں یتیموں کو دینا تو بہت دور کی بات مسکینوں پر خرچ تو بہت دور کی بات ہیلے کر کے خود کھا رہے ہیں لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف یا جس میں بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہو برائیوں سے روکا جا رہا ہو امر بالمعروف کیا جا رہا ہو نئی کن کر کیا جا رہا ہو اللہ کے امور جو اللہ نے حکم دیا وہ امت کو بتائے جا رہے ہو اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ان کاموں سے ہم روک رہے ہو اللہ من امر بصدقتی او معروف او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کے لیے جو کام تم کرو گے یہ کام اور یہ مجلسیں تمہاری بہترین مجلس کہی جائے گی تو حکم کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے جھوٹ بول لو لڑکے والوں کو کہو بھائی لڑکی اور لڑکی کے والدین تو تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے میرے داماد بڑے اچھے ہیں میرے داماد کے دل میں میری بی... میری بیٹی کی محبت ہے وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں لڑکی والوں کے پاس جاؤ اور لڑکے والوں کی طرف سے تعریف پیش کرو میرے بھائیوں دل جلا ہوا رکھ کر کے سلا نہ کراؤ ورنہ جلے ہوئے دل سے جلی ہوئی باتیں ہی نکلیں گی دل کو صاف ستھرا رکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے مسجد کے اس دروازے کی طرف حضرت نے اشارہ کر کے فرمایا اس دروازے سے ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے اور اتنے میں ایک صحابی پانی وضو کا تپک رہا ہے ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں تشریف لائے مسجد میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ گئے دوسرے دن اسی دروازے کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے فرمایا اس دروازے سے ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے وہی صحابی اسی حیت کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے تیسرے دن اللہ کے نبی نے فرمایا اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے وہی صحابی تیسرے دن بھی تشریف لائے حضرت ابن عمر ابن امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عباد صحابہ میں سے ہیں بڑے عبادت گزار صحابہ میں سے ہیں اللہ کے نبی سے سوال فرمایا یا رسول اللہ میں کتنی مدت میں قرآن پورا کروں بخاری شریف میں حضرت نے فرمایا ایک مہینے میں پورا کرو فرمایا مجھے تو بڑی طاقت ہے فرمایا پندرہ دن میں پورا کرو فرمایا مجھے تو اور طاقت ہے فرمایا دس دن میں پورا کرو فرمایا مجھے تو اور طاقت ہے حضرت نے فرمایا اچھا تین دن میں پورا کرو تین دن میں قرآن پورا کرو اب انہوں نے اسی ترتیب سے تین دن میں قرآن پورا کرنا شروع کیا لیکن جب بڑھاپا آیا تو کہنے لگے نبی کی رخصت پر عمل کرتا تو اچھا ہوتا اب بڑھاپے میں بن نہیں پا رہا ہے لیکن زبردستی تین دن میں پورا کرتے تھے جی۔ ایسا عابد صحابی ایسا زاہد صحابی خوب عبادت گزار صحابی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تعجد پڑھتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں عبادت کرتا ہوں میں فلاں کرتا ہوں آخر اس صحابی میں وہ کون سی خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو جنتی بتایا عبد اللہ جام دلاس اور صحابی کے مکان پر پہنچے اور ان سے فرمایا میں دو تین دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں اجازت ہے فرمایا ضرور رہیے عربوں میں دستور تھا کہ بڑوں کو چچا کہتے تھے چھوٹوں کو بھتیجا کہتے تھے فرمایا یا عام بھی میرے چچا میں آپ کے گھر پہ فرمایا بھتیجے کوئی عرض نہیں رہو اب رات ہوئی تو عبداللہ تمری اب دلاس سو گئے اور چادر کھول کر کے تھوڑا سا دیکھ رہے چادر کھول کر کہ یہ صحابی رات میں کون سی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ عبادت میں بھی کروں مجھے بھی جنت کی بشارت ملے لیکن وہ صحابی تو رات میں عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے بستر پر آئے اور اللہ بسم میں کام تو آیا دعا پڑی اور بستر پر لیٹ گئے فجر کی اذان کے موقع پر اٹھے رات میں تحجد بھی نہیں پڑی کوئی عبادت بھی نہیں کی فجر کی نماز پڑھی عبداللہ اللہ امرت کے لاش کہنے لگے اللہ اکبر انہوں نے تو رات میں نہ قرآن پڑھا نہ عبادت عبادت کی خیر دن گزرا دوسری رات میں اسی طرح دیکھا کہ اللہ بسم کا امو تو آیا بس وہاں لی چادر سو گئے فجر ہو گئے تیسرے دن پھر یہی مسئلہ ہوا کہ تیسرے دن بھی وہ آئے آنے کے بعد اللہ بسم کا امو تو آیا چادر لی اور سو گئے جیسے ہی تیسرا دن پورا ہوا تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن اللہ بن نمرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی کے پاس پہنچے کہ چچا جان میں جانا چاہتا ہوں لیکن آپ معاف فرمائے میں مہمان آپ کا اس لیے بنا تھا کہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ اللہ کے نبی نے تین دن تک آپ کو جنتی بتایا وہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر آپ کو جنتی بتایا فرمائے بیٹے تم نے دیکھ لیا میں تو کوئی رات میں عبادت بھی اتنی نہیں کرتا ہوں عشا پڑی فجر پڑی اپنے کام میں لگا رہتا ہوں حلال کا کما لیتا ہوں کھیتی کر لیتا ہوں فرمایا پھر کس بنیاد پر ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں یہ کہنے لگا کہ میرے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے نبی کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ ہے جنت جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو وہ صحابی نے مجھے بلایا اور فرمایا یا بنا آخی او میرے بھتیجے ادھر آؤ ادھر آؤ بیٹے میں تمہیں ایک بات بتاؤں فرمایا میں جو تم نے مجھے پوچھا کہ کون سا عمل میرے پاس ویسے تو کوئی عمل نہیں لیکن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں فرمایا اس دل میں آج تک کسی کا کینا نہیں ہے اس دل میں آج تک کسی کا کینا نہیں ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عبد الدلان اسی وقت عجب انداز میں یوں کہہ رہے ہادہ ہوا ہادا ہوا ہادا ہوا یہی وہ آپ کا عمل ہے کہ نبی نے آپ کو جنتی بتایا علامہ ابو لال لالکائی رحمت اللہ علیہ نے روایت تقل فرمائی ماس کلف المیزان من خلق حسن قیامت کے دن تمہاری ترازو خلق حسن سے بھاری ہوگی اچھے اخلاق سے بھاری ہوگی نماز کا تذکرہ نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا تذکرہ نہیں کیا حج کا تذکرہ نہیں کیا زکات کا تذکرہ نہیں کیا کھل کے حسن اچھے اخلاق کا تذکرہ کیا کہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر تمہاری ترازو بھاری ہوگی میرے بھائیوں ہمیں بھی اپنے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے ہم نے بھی عورتوں کے دروازے بہت کھٹ کتا ہیں طلاق کے موقع پر ہم بھی کورٹوں میں رہے اور ہم نے بھی فوج والوں سے کہا کہ ہمارا قرآن گویا بزبان بس زبان حال ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قرآن ہم کو انصاف نہیں دے سکتا ہمارا ہماری حدیث ہم کو انصاف نہیں دے سکتی ہم تم سے انصاف لینے آئے ہیں یہ ہم نے بھی کتب زبان حال ہے اگر ہمیں قرآن اور حدیث پر یقین ہوتا تو ہمارے مسائل کو سلجھانے کے لیے ہم مفتی کے پاس جاتے ہم القضا کے اندر جاتے ہم عالم کے پاس جاتے اور ان سے اپنے مسائل کو سلجھاتے فلا فلاور حقا یو حکیموں کا سیما شدر ہر اجم مما تزئی وہی سلیم و تسلیمہ فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ اللہ کے رسول کے پاس اپنے مسائل نہ لے جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس اپنے مسائل کو نہ لے جاؤ اور تمہیں جو فیصلہ ملے فیور کا فیصلہ یا خلاف کا فیصلہ کوئی اسلم تسلیمہ جب تک تم مکمل اسے مان نہ لو اسے تسلیم نہ کر لو وہاں تک تم مومن نہیں کہے جا سکتے ہو تو میرے بھائیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ ہمارے آئینی مسائل اور پرسنلی مسائل کے سلسلے میں ایک سمان سویل کورٹ کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ ہم حکومت سے معدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ان پرسنلی مسائل سے امت کے کسی طبقے کو نقصان نہیں ہو رہا ہے کسی طبقے کو نقصان نہیں ہو رہا ہے یہ ہمارے اندرونی اور پرسنلی مسائل ہیں پھر یہ کہ آپ یہ فیصلہ اور یہ ڈسیزن اس لیے لینا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم بھی اس بات کو کہتے ہیں ہمارے نبی نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ تین طلاق کا جواز ہے لیکن آپ تشریحات کو پڑھیں علماء کے اقوال کو پڑھیں محدثین کے اقوال کو پڑھیں صاف صاف طور پر کتابوں میں ہے تین طلاق تک نہ جاؤ ایک طلاق رجی دے دو دو طلاق رجی دے دو تین مہینے میں اگر تیرا دماغ درست ہو گیا اس کا دماغ درست ہو گیا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس صورت میں تو تین مہینے کے اندر بات کر کے یا ہاتھ پکڑ کر بغیر نکاح کے بھی تو لا سکتا ہے یہ طلاق رجی کا مسئلہ ہے جب اس طرح بھی اصلاح ہو سکتی ہے تو تین طلاق تک جانے کی ضرورت کیا رہی ایک بڑا مسئلہ ان کو خلجان یہ ہوا ہے ان خلجان کو ہمیں رفع کرنے کی ضرورت ہے ان مسائل کو ہمیں رفع کرنے کی ضرورت ہے ان ذہنی مسائل کو ہمیں ہمیں دفاع کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں تین طلاق کا مسئلہ ہے وہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے اور ایمرجنسی ایگزٹ کے موقع پر ضرورت کی وجہ سے ان مسائل پر قدم اٹھایا جا سکتا ہے دوسری طرف ان لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ تم نے جو حلالے کا مسئلہ کہا ہے حلالہ اس میں تو عورت کی بے عزتی ہو رہی ہے اچھا ہم پوچھتے ہیں اس میں عورت کی بے عزتی کیسے ہو رہی ہے اب ہمیں جب ہمیں ذرا بتا دیجیے تو کہہ رہے ہیں کہ جب تین طلاق پڑی عزت گزاری اب دوبارہ شوہر اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو اس موقع پر ہم کیا کرتے ہیں کہا کسی سے نکاح کرا دو ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تین دن کے لیے تم نے نکاح کرا دیا اب اس کے بعد وہ ایک مرتبہ اس سے مل کر کے پھر اسے طلاق دے دیں پھر ادھر گزار کر یہ تو عورت کی کتنی بے عزتی ہو رہی ہے ہم نے کہا اگر جو مولوی اور مفتی یہ فتوا دیتا ہو تو وہ مولوی اور مفتی بھی مجرم ہے اور جو حلالہ اس طرح کر رہا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ بھی مجرم ہے اب ہمیں کتاب اٹھا کر بتائیے یہ کون سی کتاب کا مسئلہ ہے کس کتاب میں اسلام نے لکھا ہے کس جگہ پر قرآن نے یہ بات کہی ہے کس جگہ پر حدیث نے یہ بات کہی ہے کہ ایک دن کے لیے نکاح کرا کر حلالہ کراؤ دو دن کے لیے نکاح کرا کر حلالہ کراؤ یہ تمہاری غلط فہمی ہے تم ہمارے اکابر کے پاس نہیں آئے تم ہمارے علماء کے پاس نہیں آئے تم ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں آئے تم ہمارے مفتیوں کے پاس نہیں آئے تم ہمارے محدثوں کے پاس نہیں آئے تم نے اپنے اعتبار سے ایک چیز کو ظلم سمجھ کر تم نے بیان کرنا شروع کر دیا کاش آپ ہمارے اکابر کے پاس آتے ہمارے بزرگوں کے پاس آتے ہمارے مفتیوں کے پاس آتے تو آپ کو پتا چلتا کہ شریعت میں کہیں یہ مسئلہ نہیں لکھتا ہے کہ حلال کا یہ طریق ہو کہ ایک دن نکاح کرا کر شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر تین طلاق ہو گئی اب اگر حلال کا مسئلہ وہ دوسرا نکاح کر لے دوسرا شوہر مرے یا لکھ اتفاق کسی مسئلے میں طلاق ہو جائے اور شوہر اول اب لانا چاہے تو لا سکتا ہے باقی شوہر اول کے لیے حلال کرنے کا مسئلہ یہ کتابوں میں لکھا نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے اور اسی کے ذریعے سے تم نے عورت پر ظلم کے مسئلے کو ثابت کیا حقیقت یہ ہے کہ تم ہمارے بزرگوں سے اس مسئلے کو سمجھتے تو کبھی یہ مسائل پیدا نہ ہوتے بہرحال یہ مسائل آئے دن اٹھ رہے اس سے پہلے بھی اٹھے اس کے بعد بھی اٹھیں گے یاد رکھو ان مسائل کے وجہ سے ہمیں نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہاں ہم حکومت وقت سے یہ بات ضرور کہتے ہیں جو اس سے پہلے بھی میں دو جلسے میں کہہ چکا ہوں پھر اس کو یہاں دہراتا ہوں کہ ہم حکومت وقت سے کہتے ہیں ہمیں مذہبی رہنے دو ہمیں مذہب پر چلنے دو اس لیے کہ جو مذہب کا وفادار ہوتا ہے وہ ملک کا بھی وفادار ہوگا اور جب مذہب کا غدار بناؤ گے تو پھر ملک کی بھی غداری ہو جائے گی ہمیں مذہبی رہنے دو ہمیں مذہب پر چلنے دو ہمیں دین پر چلنے دو ہمیں شریعت پر چلنے دو اور ہمارے ان پرسنلی مسائل سے حقوق کسی قوم کو کسی مذہب والے کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو جہاں یہ مسائل ہے وہاں ہمیں بھی اپنے معاشرے کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے بلا وجہ کے طلاق کے مسائل کھلے نہ کریں بلا وجہ کے میراث اور میراث کے مسائل کو مکمل طور پر ادا کریں اپنی بہنوں کی میراث دیں اپنے بھائیوں کا میراث دیں مال میں غبن دھوکہ نہ نہ کریں مال کھا جانے کی کوششیں نہ کریں جو شریعت کے مسائل ہیں ہمیں بھی ان مسائل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اگر کبھی یہ مسائل پیش آ جائیں بجائے عورتوں تک جانے کے بجائے پولیسوں تک جانے کے ہم اپنے مسائل کو اپنے مفتیوں سے اپنے علماء سے اپنے دارالقضا سے ان مسائل کو حل کرنے والے بنے اگر ان مسائل کو ہم نے اپنے علماء سے حل فرمایا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نوبت کبھی نہیں آئے گی کہ ہمارے مسائل کی ترمیم اور تبدیلی کا مسئلہ करावं اس لیے ہمیں بھی اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے اور میں نے ایک بات شروع میں بتائی کہ سیاست کے حالات سے بھی اور نشے و فراز سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جہاں دیدہ انسان جس نے دنیا کا سفر کیا اور جس کے سامنے دنیا بالکل ایک نقشے کی طرح سامنے تھی جس کے عروج و دوال کا اثر کتاب یہ دنیا کو بہت کچھ سبق دے رہی ہے حضرت مولانا نے فرمایا کہ ایک آدمی بڑا عبادت گزار تحجد گزار بھی ہے لیکن دنیا کے حالات سے اور نشے کو فراز سے واقف نہیں ہے اور سیاست سے اور حالات سے واقف نہیں ہے فرمایا خطرہ ہے اس بات کا کہ تحجد تو درکنار پانچ وقت کی نمازیں بھی کہیں اس کی چھوٹ نہ جائے اس لیے اس سے باخبر ضرور رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو تقوی پر لانے کی ضرورت ہے اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر اپنی زندگی کو لاؤ دیکھو عہد کے اندر جن پچاس صاحب کرام کو اوپر کھڑا کیا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری شکست ہو یا ہماری کامیابی ہو اپنی جگہ نہ چھوڑنا لیکن کچھ صحابہ نے کامیابی کو دیکھ کر جگہ کو چھوڑی نتیجہ یہ ہوا کہ کی طرف سے آیا ہوا میدان ہاتھ سے نکل گیا اور قرآن نے اس کو بہت اچھے انداز میں نقل فرمایا غم مل کئی لاتا زنو علامہ فرمایا تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا اور ان کی باتوں کو نہیں مانا جس کی وجہ سے تمہیں بھی گموم کا مطالبہ کا گموم کے اندر جانا پڑا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ایک بات کی خلاف ورزی وہاں پر ہوئی اجتہادی خطا ہو گئے لیکن ایک مسئلے میں نبی کی خلاف ورزی ہوئی نبی کے ہوتے ہوئے حالات آ گئے یاد رکھو سنت رسول کو چھوڑو گے تو بزرگوں کے ہوتے ہوئے صالحین کے ہوتے ہوئے اولیاء کے ہوتے ہوئے علماء کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی طرف سے حالات اتر سکتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر لائیں حضرت حکیم علیہ السلام قاری طیب صاحب نمبر اللہ مرتبہ کی مجلس میں میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک خواب پیش کیا فرمایا شاہ چراغ علی ایک بہت اللہ والے تھے بڑے بزرگ تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوبند کے کسی مکان میں تشریف لائے اپنے چاروں رفقا کے ساتھ چراغ علی فرماتے کہ میں نے حضرت نانوتوی سے فرمایا چلو اللہ کے نبی تشریف لائیں ہم ملاقات کے لیے چلے خواب میں دونوں بزرگ چلنے لگے شاہ چراغ علی دوڑ رہے حضرت نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے ہیں شاہ چراغ علی نے مولانا قاسم صاحب سے فرمایا مولوی قاسم تمہیں محبت نہیں ہے جذبہ نہیں ہے دوڑتے کیوں نہیں ہو ملنے کے لیے فرمایا میں تو اسی طرح چلوں گا شاہ چراغ علی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے مسافہ ہوا اللہ کے نبی نے اپنی پڑوس میں بٹھا لیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولانا قاسم صاحب ناروز بھی رحمت اللہ علیہ پہنچے مسافہ ہوا اللہ کے نبی نے اپنی گود میں بٹھا لیا شاہ چراغ علی کھڑے ہوتے ہیں فرمایا حضرت ایک, ایک, ایک, ایک مجھے سوال ہے بہت ادب کے ساتھ اگر حضرت کی اجازت ہو تو میں عرض کروں اور جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو خواب میں دیکھا فرمائے کیا سوال فرمائے جتنے محبت اور جذبات میں میں آیا قاسم اتنے جذبات میں نہیں آیا ہے آپ نے مجھے پڑوس میں بٹھایا اس کو اپنی گود میں بٹھایا تو حضرت نے فرمایا میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے کہ جہاں نبی کا قدم پڑا ہے میں قدم رکھوں مجھے برکت مل جائے مجھے معلوم ہے وہ مجلس حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے اور فرمایا نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے نبی کی بہت نصیب ہوتی ہے نبی کی زندگی پر زندگی رکھنے سے یاد رکھو نبی کی سفارش نصیب ہو جائے اپنی زندگی کو بھی درست کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر لاؤ اور اور اپنے آپ کو دین متین پر چلاؤ میراث کے مسائل کو ڈھنگ سے ادا کرو طلاق کے مسائل میں بہت آگے نہ بڑھو شریعت کے قوانین کی پابندی کرو عورتوں کے چکر نہ کھاؤ اپنے علماء اور بکتیوں سے حل فرماؤ اللہ جل شانو ہم تمام کو اپنے اکابر سے اپنے بزرگوں سے وابستگی نصیب فرمائیں آج ہماری کمی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے وابستہ نہیں رہتے اپنے اقابر سے وابستہ نہیں رہتے ہمارے ان بزرگوں کو حضرت مولانا صاحب الحقاعدہ برتا تو ملا جو اتنے دور سے سفر کر کے اس بڑھاپے میں ضعیفی میں یہاں تک تشریف لائے ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب دعوت برکات ملالیا اتنے دور سے کیا ان کو کیا غرض ہے بس غرض یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے اسی مقصد کے خاطر وہ یہاں تک آئے ہوئے ہیں ان کی آمد حفت شان ہو بہت قبول فرمائے اور ان کی آمد کی بنیاد پر گجرات کے ذرے ذرے میں اللہ دین کی فضا پیدا فرما دے روشنی پیدا فرما دے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اب تعلیٰ ان کے ساحمت کو ہم جیسے طلباء کے لیے اور ہمارے لیے تا تا اللہ تعالی ہمیشہ قائم اور دائم رکھے وصلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتی کا یا گیا اور ہم جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء حضرت www.attableek.com The Reviver of